یزید بن زریع نے خالد سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتیس